برل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 رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة عزیزان گرامی قدر دینی اور ملی بھائیوں تقوی کی وصیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی اور یہ وصیت اللہ تبارک و تعالی نے اولین و آخرین کو کی اور یہی وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کی اور صحابہ کے ذریعے سے پوری امت کو دی میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں نجات پانے والی جماعت جہنم سے بچ جانے والی جماعت کی بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری صفات ہیں بہت ساری خصوصیات ہیں ان کی کچھ خصوصیات کا ذکر پچھلے خطبہ جمعہ میں ہوا تھا اور مختصراً ان کی ایک خصوصیت کا اور جو کہ تمام خصوصیتیں اس میں داخل ہیں اور جو ایسی خصوصیت ہے جو خصوصیت کسی اور کو کسی اور فرقے کو حاصل نہیں کسی اور جماعت کو حاصل نہیں اور یہی ایسی خصوصیت ان کی ہے جس خصوصیت کی وجہ سے جس صفت کی وجہ سے وہ سرات مستقیم پر قائم تھے قائم ہے اور قائم رہیں گے یہی وہ خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر راہ ہدایت سے ان کے قدم ڈگمگانے نہیں پائے یہی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ سرات مستقیم پر قائم رہے اور یہی وہ خصوصیت ہے جس خصوصیت کی وہ دعوت پوری دنیا کو دیتے ہیں پورے بہتر گمراہ فرقوں کو دیتے ہیں یہی وہ خصوصیت ہے جس کی طرف ان کی دعوت ہوتی ہے اور وہ خصوصیت کیا ہے وہ خصوصیت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ وہ حدیث ہے جس کو انہوں نے اپنا لیا مضبوطی سے تھام لیا اپنے سینے سے لگا لیا اپنے دل میں اس کے لیے جگہ دی اور اسی پر زندہ رہے اور اسی پر انشاءاللہ ان کی وفات بھی ہوگی اور وہ کون سی خصوصیت ہے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں وہ خصوصیت ہے حجت المدا کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا امرین لن ماں تمس تم بہما کتاب اللہ و سنتی و لئی لوہا رہا لا یزیغ عنہا اللہ حالک رواہ ابن ماجہ فی والحدیث صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً اس وقت موجود تمام صحابہ اکرام نے حج کیا تھا تقریباً بڑے تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے جن کی تعداد کم و بیش بتائی جاتی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے آس پاس ان کی تعداد تھی حجت الوداع کے موقع پر اور اس موقع پر میرے بھائیو عزیزوں اور دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کو بڑی اہم اہم وسیعت بیان فرمائی تھی کبھی حجت الوداع کے جو خطبے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ میں بیان کروں گا آپ لوگوں کے سامنے تو کتنی اہم اور پوائنٹس والی باتیں تھیں اور کامیابی والی باتیں تھیں ان حکمت والی باتوں میں سے ایک اہم بات پورے صحابہ کو تمام صحابہ کو اور ان صحابہ کے واسطے سے پوری امت کو تھی اور وہ یہی وصیت تھی اور یہ نصیحت تھی کہ میں تمہارے لیے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ترک تو فیقم امرین میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں لن تبلو تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے تم ہرگز ہرگز بھٹکو گے نہیں جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کیا چیزیں ہیں وہ دونوں چیزیں کتاب اللہ وہ سنتی اللہ کی کتاب ہے اور وہ میری اور دوسری کیا ہے میری سنت ہے یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ نہیں ہے جیسا کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں بتا چکا ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دونوں اللہ تعالی کی طرف سے بڑھی ہے اور ایک کی حیثیت کیا ہے ایک کی حیثیت کیا ہے اصل کی ہے متن کی ہے اصل کی ہے اور متن کی ہے جس کو ہم انگریزی زبان میں ٹیکسٹ کہتے ہیں ٹیکسٹ کی حیثیت ہے اس کی اور سنت کی حیثیت کیا ہے تشریح بیان اور تفسیر کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان دونوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے اور وہ دونوں چیزیں کیا ہے اللہ کی کتاب ہے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صنعت کے اعتبار سے ثابت ہے اور کتب حادیث کے اندر موجود ہے اور زیادہ تر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یا کتب ستہ کے اندر جو مشہور حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر موجود ہے اور اکثر حصہ ان کا صحیح ہے صحیح بخاری صحیح مسلم پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ ان کے اندر موجود تمام حدیثیں صحیح ہے تمام سنتیں صحیح ہے ثابت ہیں اور بقیہ جو سنن اربا ہے ان کے اندر موجود کچھ بعض حدیثیں ضعیف ہیں جن کو جن کا بیان ان کے مؤلفین نے اور ان ائمہ نے کر دیا ہے کہ دیکھو یہ اس کے اندر کمزوری پائی جا رہی ہے ایسی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت یہ اللہ کی کتاب کلام الہی کا بیان ہے اس کا خلاصہ ہے اس کی تفسیر ہے لہذا امت ان دونوں کو جب تک مضبوطی سے پکڑی رہی اور جو لوگ مضبوطی سے ان دونوں کو تھامے ہوئے ہیں اور پکڑے ہوئے ہیں وہ گمراہی کے راستے پر نہیں ہے وہ کہاں ہے وہ سیدھے راستے پر ہیں وہ سرات مستقیم پر ہیں وہ نجات پانے والی جماعت میں شامل ہے کیونکہ وہ اسی ڈگر کو اپنا رہے ہیں جس ڈگر کو صحابہ اکرام نے اپنے کانوں سے سن کر کے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات کی وضاحت پھر سے کرتا چلوں کہ ان دونوں کو کیسے سمجھنا ہے ہمیں کس اعتبار سے سمجھنا ہے صحابہ اکرام نے جیسے ان کو سمجھا جیسے ان دونوں پر عمل کیا ویسے ہی ہم عمل کریں گے ہم اپنی طرف سے کوئی نئی سمجھ نہیں داخل کریں گے کوئی نئی سمجھ شامل نہیں کریں گے کوئی نیا نئی سمجھ نہیں لے آئیں گے کہ اس زمانے میں قرآن کی آیت اور حدیث کا مفہوم یہ تھا اور آج اس زمانے میں حدیث و قرآن کا مفہوم بدل جائے گا زمانے کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے یہ اسلام یہ اسلام اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے زمانے اور حالات اور ملکوں اور حکومتوں کے بدلنے سے اسلام بدلتا نہیں ہے اسلام کی تعلیمات آفاقی ہے اسلام کی تعلیمات ابدی ہے کتاب و سنت کے احکامات ہمیشہ کے لیے ہے ہمیشہ رہیں گے اور ہر زمان و مکان ہر رنگ و نسل کے لوگوں کے لیے ہے لہذا میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں سمجھ وہی معتبر ہے جو صحابہ اکرام کی سمجھ ہے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے اس عظیم حدیث کو سنا اس عظیم حدیث کو سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ایک اور امانت ان کے سپرد کی تھی صحابہ اکرام کم و بیش ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ اکرام کے سپرد ایک اور امانت کی تھی اور وہ امانت کیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے بعد ارشاد فرمایا تھا پل الغائبہ کہ جو آج یہاں حاضر ہے آج جو لوگ میری باتیں سن رہے ہیں میری تعلیمات سن رہے ہیں میری حدیثیں سن رہے ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو موجود نہیں ہے جو غائب ہے جو یہاں پر آ نہیں سکے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان تک یہ میری امانت پہنچا دے امانت داری کے ساتھ فلیو شاہد ال غائبہ کہ جو حاضر ہے وہ غیر حاضر کو پہنچا دے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں اتنا بڑا مجمع تھا اتنا بڑا مجمع تھا مینا کا عرفات کا ایک صحابی بیان کرتے ہیں اور اس کو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مشہور کتاب حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ رساس پر رہے تھے اور بیان کر رہے تھے تو ہمارے کان کھل گئے تھے یعنی اس وقت مائک نہیں تھا اس وقت کوئی اسپیکر نہیں تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ہر ہر شخص سے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ کا خطبہ ان کے کانوں تک پہنچ رہا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ کا یہ پیغام اللہ تبارک و تعالی نے ہر ہر صحابی تک پہنچا دیا چنان کے اسی کو لے کر کے اسی امانت کو لے کر کے کتاب و تمسک بال کتاب و سننا کے کتاب و سنت کو لے کر کے وہ آگے بڑھے اسی طرح سے ایک بار پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس ہو رہے تھے تو مقام غدیر خم پر غدیر خم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور وہاں ٹھہر کر کے صحابہ اکرام کو پھر دوبارہ نصیحت کی اور نصیحت میں ایک چیز کا اور اضافہ فرمایا کیا اضافہ فرمایا کہ تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہاں؟ امرین تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کیا ہے کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کتاب فرما دیا تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر آٹومیٹک شامل ہو جائے گی خود بخود شامل ہو جائے گی اور تیسری چیز کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمایا وہ کیا تھا وہ عطرتی وہ اہل بیتی کہ دیکھو اللہ کی کتاب کو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور میرے اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لینا میرے خاندان والوں کو مضبوطی سے پکڑنا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور اہل بیت ان تینوں کو لے کر کے اور اہل بیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات یہ سب شامل ہیں کوئی الگ نہ کرے کہ صرف کیا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ حسن اور حسین نبی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگ ہی شامل ہوں گے اور بقیہ لوگ ہٹ جائیں گے کٹ جائیں گے یا ازواج متحرات ہٹ جائیں گے اور الگ ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کا ذکر قرآن کریم سور احزاب کے اندر کا کیا جس میں فرمایا کیا کیا کیا کہتے ہیں اہل اہل اہل البیت البیت یا ان کا ذکر ذکر بیت سے تو میرے بھائی وہ سب شامل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور مفہوم صحابہ کو لے کر کے ہم سنیں گے یہ اہل سننا والجماعت کی بڑی اہم خصوصیت ہے جس کی وجہ سے آج وہ ہدایت پر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو شرح ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہم بیٹھے ہوئے تھے فرمایا کہ اب شروع اب شروع خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ ہاں؟ تم اللہ اللہ اللہ رسول اللہ کیا تم کیا تم جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دیتا ہو خوش ہو جاؤ تم لوگ کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دیتے ہو اس کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے ہادہ قرآن سبب ہاں؟ طرف بے تارف ہوب کم فتبت سکو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ سبب ہے ہاں، یہ سبب ہے واسطہ ہے سلسلہ ہے اس کا ایک طرف ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے لہذا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اس کو مضبوطی سے پکڑ پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَعْتَصِمُوا اللہ اللَّهِ آؤں وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہاں، گمراہ نہیں ہوگے یہ حبل اللہ ہے جب قرآن کا ذکر کر دیا جائے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں قرآن کا ذکر آ جائے کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے تو اسلام اور سنت رسول اللہ اس سے خارج الگ نہیں ہوں گے بلکہ شامل ہوں گے کیونکہ قرآن کی تفسیر حدیث ہے اور انہی دونوں چیزوں کا نام کیا ہے اسلام ہے اسی طرح سے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں سنن ابن ماجہ کی جو روایت میں نے ابھی شروع میں پیش کی تھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مزید واضح کر کے بیان فرما رہے ہیں کیا اللہ کی رسی کو یا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا فائدہ کیا ہے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بیان فرمایا کہ لن تضلو ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ سرک تو کم اعلیٰ مثل البیضاء کہ یہ دونوں چیزیں جو تمہارے لیے چھوڑ کر کے میں جا رہا ہوں یہ روشن شاہراہ ہے ان دونوں کا راستہ کیا ہے وہ بالکل روشن ہے واضح ہے لئی لوہا کا نہا رہا لئی لوہا کنہا رہا کہ اس کی رات بھی دن کی طرح سے دن کے مانند روشن ہے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں پھر اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یزیغ عنہا اللہ یزیغ عنہا اللہ حالک ان اس راستے سے جس راستے پر میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں یا تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کوئی شخص اس واضح اور روشن شاہراہ سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرے گا مگر وہی شخص جو اپنے آپ کو ہلاک و برباد کرنے والا ہو ہاں کوئی یہ کہے میرے بھائیوں کہ یہ راستہ جو جا رہا ہے یہ ہاں مکہ کی طرف جا رہا ہے ہاں یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ راستہ جو جا رہا ہے یہ مکہ کی طرف نہیں جائے گا بڑا ٹیڑھا میڑھا راستہ ہے بھٹک جاؤ گے ہاں تو اب بتا دیا بتا دیا گیا سمجھا دیا گیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے یہ ٹیڑھا راستہ ہے یہ روشن ہے یہ تاریخ ہے اس میں نہیں ہے اس راستے پر بھٹکانے والے موجود ہیں میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں ہاں، ہاں، جو شخص اس راستے کو اپنائے گا مکہ والا راستہ اپنائے گا وہ مکہ پہنچ جائے گا امن و امن امان کے ساتھ پہنچ جائے گا بھٹکے گا نہیں سلامتی کے ساتھ پہنچے گا اور جو دوسرے راستے کو اپنائے گا باوجود ہے ہے ہے ہے کہ کہ کہ اس اس کو کو علم باوجود پتا ہاں یہ راستہ جو ہے پر امن ہے اور پرخطر نہیں ہے سلامتی والا ہے اگر دوسرے راستے کو اپناتا ہے تو کیا کہا جائے گا کہ وہ شخص اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے خود ذمہ دار ہے اس کو پتا ہے کہ راستہ ہے اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ادو وہ سراتی مستقیمن فتب یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کو اپنا لو اس کو اپنا لو ہاں بان نہ مستقیمن فتب ولا ستبی السبل اور ادھر ادھر کے راستوں کو نہ اپنا فرق یہ جو یہ راستے ہیں یہ پگڈنڈیاں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی جو گلیاں ہیں تمہیں سیدھے راستے سے اس راستے مستقیم سے بھٹکا دیں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر ہم کو چھوڑا وہ کون سا راستہ ہے ہاں؟ وہ کون سا راستہ ہے سیدھا راستہ ہے روشن ہے واضح ہے اتنا واضح ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح سے روشن ہے اب اس روشنی میں اگر کسی کو نظر نہ آئے ہاں کوئی دائیں بائیں دیکھے کوئی بدعات اور خرافات میں رسم و رواج میں پڑا رہے کوئی کتاب و سنت اور فہم صحابہ کو چھوڑ کر کے تیسری اور چوتھی چیزوں کی طرف دیکھنے لگے فرمائے کہ یہ ہمارے امام کا فرمان ہے یہ ہمارے پیر صاحب کا قول ہے یہ ہمارے مولوی صاحب کا بیان ہے یہ ہمارے مفتی صاحب ایسا کہتے ہیں میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں کتاب و سنت واضح ہو جانے کے بعد کتاب و سنت کی دلیلیں واضح ہو جانے کے بعد روشن ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص دوسرا راستہ اپناتا ہے سبیل المومین کو نہیں اپناتا تو سوائے گمراہ ہونے کے کوئی دوسرا اس کا انجام نہیں ہوگا کیونکہ لوگ اچکنے کے لیے بیٹھے ہیں راستوں پر اچکنے کے لیے کیا ہے بیٹھے ہیں میرے بھائی اور ساتھی اس کا خیال رکھیے آپ راستے مستقیم سے ہٹیں گے کہ آپ کو لوگ اچک لے جائیں گے کوئی کسی جماعت میں شامل کر دے گا کوئی کسی جماعت میں شامل کر دے گا اور آپ خود جمعہ میں ہر خود جمعہ میں آپ سنتے ہیں کیا سنتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ ہاں سب سے بہترین کتاب کون سی کتاب ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الحدی اور سب سے بہترین لائی ہوئی ہدایت حدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین لائی ہوئی ہدایت سب سے بہترین لایا ہوا طریقہ سب سے بہترین لائی ہوئی شریعت سب سے بہترین لائے ہوئے بیانات کس کے ہیں نامدار مدنی تاجدار سید سید الاولین والآخرین الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات ہیں میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو یہ چیز یہ حدیث اور یہ قرآنی آیات ہمارے دل میں اتر جانی چاہیے ہمارے دل میں اتر جانی چاہیے اسی کو مضبوطی سے پکڑ لے اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو اگر آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو گمراہ فرقے سے بچنا چاہتے ہیں تو ضلالت و گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس بیان کو اس آیات الہیہ کو اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑ لیں ہر عمل میں کوشش کریں کریں تحقیق کریں کہ ہم صحیح ڈگر پر ہے کہ نہیں صحیح راستے پر ہے کہ نہیں اور ہاں، صحیح سراط مستقیم پر ہے کہ نہیں میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں اگر یہ ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ اللہ بچ جائیں گے آپ اپنے ملکوں میں جاتے ہیں آپ کا طریقہ تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے آپ کا طریقہ تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے آپ چونکہ یہاں پر ایک کھلی فضا میں ایک کھلی فضا میں بدعات اور خرافات سے ہٹتے ہوئے یہ بیانات سنتے ہیں یہاں گمراہیاں نہیں ہیں یہاں فرقہ بندیاں نہیں ہیں یہاں مزارات اور درگاہیں نہیں ہیں یہاں وہ رسم و رواج نہیں ہے یہاں وہ ڈھول تاشے نہیں ہیں یہاں وہ ساری ساری کرامتیں نہیں ہیں جو اپنے ملکوں میں بیان کی جاتی ہے بابا اور پیروں کی جب آپ اتنے کھلے ماحول سے اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو جب وہاں پر یہ سب ساری چیزیں دیتے ہیں دیکھتے ہیں اور کبھی آپ کہہ دیتے ہیں ہاں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے اس کا ثبوت قرآن حدیث سے نہیں ہے تو لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں گمراہ ہو گیا ہاں یہ بھٹک گیا یہ جہاں کے جا کے وہاں بھی ہو گیا یہ ایسا ہو گیا وہ ویسا ہو گیا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے میرے بھائیو ایسا ہی معاملہ ہے گمراہ خود ہے بھٹکے ہوئے وہ خود ہے سیدھے راستے پر وہ خود نہیں انہوں نے اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں شامل کر دی ہے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے بازی انہوں نے کی ہے سب کچھ کیا ہے وہ سب کچھ کرنے لگے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اور منہج صلاف صالحین میں صحابہ اکرام کے طریقے میں وہ چیزیں نہیں تھی وہ سب کچھ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے عجب بات ہے اور کیا کہتے ادب حال ہے لوگوں کا اور عجیب بات ہے کہ لوگ اس طرح سے صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھنے لگے ہیں میرے بھائیوں اسی کی ہم دعا کرتے ہیں نماز میں کس چیز کی اسی سراط مستقیم کی اسی کتاب و سنت پر عمل کرنے کی ہم دعا کرتے ہیں نماز میں ہر نماز میں دعا کرتے ہیں دن سراپل مستقیم اے ہمارے اللہ اے ہمارے رب ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے سرات مستقیم پر دکھا دے اور پھر سرات مستقیم کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے سراط ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا ہاں کون لوگ ہیں وہ ہاں، وہ انبیاء شہداء صالحین صالحین صلف صحابہ کرام کا طریقہ ہے قرون اولا کے مسلمانوں کا طریقہ ہے وہی سرات مستقیم ہے ہاں، اگر اس ہاں اس سرات مستقیم پر کوئی عمل نہیں ملتا ہے تو سمجھو کہ وہ ہاں اصلی نہیں ہے اوریجنل نہیں ہے وہ ڈپلیکیٹ ہے وہ تجاری ہے وہ بنایا ہوا ہے وہ بناوٹی ہے اصلی اسلام نہیں ہے اصلی عمل نہیں ہے اصلی چیز نہیں ہے اصلی چیز میں نقلی چیز شامل کرنے کی لوگوں نے کوشش کی ہے اور بہت کوششیں ان کی کامیاب ہے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے یاد رہے تہتر میں ہاں ایک صحیح ہے بہتر غلط ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت تہتر فرقوں میں بیٹھے گی ہاں سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے ایک جماعت کے اور وہ کون لوگ ہوں گے ماں میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں کس طریقے پر تھے کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر تھے اور فہم صحابہ پر تھے سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ان کو دین سمجھایا ویسا سمجھا ویسا عمل کر لیا سادے انداز میں بناوٹ بناوٹوں سے پاک اور تکلفات سے بالا تر تھے عمل کیا اور سادگی کے ساتھ اس اسلام کو پہنچایا اسی اسلام کو آج مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور منہرج صالحین کو اپنانے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار سب کو سرات مستقیم پر قائم و دائم رکھ اے اللہ ہمیں صحیح کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرما اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اسی پر انہی دونوں پر زندہ رہنے کی اور انہی کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرما آمین رب العالمین صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلا واصحاب اجمعین بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم